اور یہ کہ اپنا منہدے کے لیے سیدھا رکھ سب سے الگ ہے کر اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہونا